جہری نے ہمیں عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے عمارہ بن عمیر سے انہوں نے عبد الرحمن بن یزید بن قیس سے روایت کی کہا میں میرے چچا القمہ بن قیس اور میرے بھائی اسود بن یزید بن قیس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا میں ان دنوں جوان تھا انہوں نے ایک حدیث بیان کی مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ انہوں نے میری وجہ سے بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا آگے ابو معاویہ کی حدیث کے مانند ہے اور یہ اضافہ کیا کہا اس کے بعد میں نے زیادہ عرصہ توقف کیے بغیر شادی کر لی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو ایک